آیت الکرسی کا خاص الخاص عمل تمام قرآن آیات کی سردار آیت الکرسی ہے آیت الکرسی کا ایک انتہائی مجرب طاقتور اور خاص الخاص عمل ہے وہ یہ کہ جماعت المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی بار درود شریف پڑھیں اور پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں جب غروب میں دس پندرہ منٹ رہ جائیں تو سر ننگا کر کے آجزی دل میں بھر کر اپنے گناہ یاد کر کے آنسو چھوڑ دیں پھر معافی مانگ کر دعا میں ایسے گم ہوں کہ کچھ اور خبر نہ رہے اور پھر رب العالمین سے جو چاہیں مانگ لیں